جیسے حضرت ابو ہرارا لیٹے ہوئے تھے الٹے تو ایک جملہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فارسی میں بولا ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فارسی میں گفتگو فرمائی ابو ہرارا سے درد در شکم بخاری شریف میں درد در شکم ابو ہرارا پیٹ میں درد ہے فارسی میں آپ نے ایک دفعہ یہ جملہ بولا ہے ایران سے لوگ آتے رہتے یمن بھی ایران کے تابع تھا پھر عراق کی حدود ایران کی تابع تھی تو وہاں سے لوگ آتے رہتے تو کچھ نہ کچھ الفاظ جیسے آپ لوگ آپ جب جیسے آپ لوگ عربی تھوڑی موٹی موٹی بولنے تو لگتے آپ نے کہا اٹھو تم فصل صدا سے شفا اٹھو نماز پڑھو نماز میں شفا ہے اب میرے پیٹ میں درد ہو تو ایک آدمی پوچھے مان صاحب پیٹ میں درد میں کون وہ گئے اٹھے نماز پڑھے دوسرا بولے مان صاحب یہ بیرل چلے کھا لیں تو آپ خود ہی بتائیں مجھے کس بات سے زیادہ تسلی ہو دیکھو یہ کیسا کہہ رہا ہوں دوائی کھلاتا نہیں کہتا اٹھا نماز پڑھو اور الٹا تکلیف میں ڈالو یہ نہیں کہتا گولی کھا لو تو وہ اس کی طرف ذہن زیادہ جائے گا جو کہہ کہ نا گولی کھا لو میں دوائی کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں چھوڑنا ہے نہیں نہیں وہ جو ہمارے اندر میں ایک مرض آیا ہوا ہے اس اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں وہ غلط یقین والا علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا یا اللہ درد ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ریحان اس کو توڑ دو اس کو ابال کے پی لو ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے ایسا ہی کیا وہ ٹھیک ہو گئے کچھ دنوں کے بعد پھر درد ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں پہلے پوچھا تھا اس نے کہا تھا یہ کر لو وہ گیا اور اس کو پتے توڑ کے وہ بال جو پیا تو درد اور کئی گنا پڑ گیا اب موز علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا پہلے تم نے پوچھا ہم نے اس میں شفا ڈال دی اب نہیں پوچھا تو اس میں ڈال بیماری ڈال مجھ سے پوچھتے شفا تو امر ہے کبھی ریحان میں کبھی اس کے غیر میں کبھی دوائی میں کبھی نماز میں کبھی دعا میں کبھی غذا میں تو ہم عمل کر کے اطمینان محسوس کرتے ہیں یا چیز کو حاصل کر کے اور سبب کو ہاتھ میں لے کر اطمینان محسوس کرتے ہیں تو مطلب سبب کا استعمال نہ روکا ہے نہ مطلوب ہے نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ دو نہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ چھوڑ دو ہاں ایک جگہ مطالبہ ہے کہ میرے دین کے لیے چھوڑنے پر چھوڑ دو یہ مطالبہ ضرور ہے کہ دنیا میں دین پھیلانے کے لیے چھوڑنا پڑے چھوڑ دو کرنا دیکھو جیسے نماز کے لیے نہیں چھوڑواتا چھوڑ دو دکان بند کرو نوکری چھوڑو مسجد میں آؤ جو کام نوکری سے بنتا تھا اب نوکری چھوڑ کے بنے گی جو کام سودا بیچ کے بنتا تھا اب دکان بند کر کے بنے گا ہے یار الفاظ کامیابی مسجد میں پڑی آ جاؤ تو لمبے وقت کے لیے بھی چھڑواتا ہے تو وہ اندر کا یقین جس پر فیصلہ ہوگا وہ ہمارا غلط ہے اس کو نہ چھڑوانا چاہتا ہے چیز کے ملنے سے جو اطمینان ہوا اور نماز پڑھنے سے نہیں ہوا میں یہ بات اللہ کو پسند نہیں مطلب دوائی کا خود حضور نے دوائی کھلوائی آپ آپ کو کھلائی گئی نے خود صحابہ کا علاج کروایا لیکن آیا کیا یقین بھی اسی کا ہو اس کا تو یہ ہے یقین کس کا ہے تو بھائیو قیمت جو لگے گی وہ یقین پہ لگے گی اس لیے حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تم میں اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بل ما وقار فی واقعی اس ایمان کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں گڑ گیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ممکن ہے ابو بکر سے زیادہ کوئی تحجد پڑھنے والا ہو اس سے زیادہ کوئی مال خرچ کرنے والا ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت بکر سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے وہ ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے ایک رکعت میں قرآن پڑھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ جاتے تھے اور عبداللہ ابن عامر ساری زندگی کے روزے رکھے انہوں نے پھر حضور کے اسرار پر ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو ثابت نہیں کہ انہوں نے ایسے روزے رکھے تو اعمال میں ممکن ہے اور لوگوں کا اور لوگ ابو بکر سے زیادہ ہوں اس لیے ابو بکر کا درجہ تو اس کے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہے لیما جو اس کے دل میں اتر گیا ہے گڑ گیا ہے یہ وقر وقر کا لفظ یہاں یہ بڑا عجیب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ وقر کہتے ہیں اونٹ پہ بوجھ لادنے کو وقر کا جو لفظ ہے او کرتو او کرت جم میں نے اونٹ پہ بوجھ لادا اونٹ پہ اتنا بوجھ لادیں کہ وہ پوری طرح چاروں طرف اس دونوں طرف اس کو نہیں کرتے آپ تو یہاں دیکھتے ہو کہ اونٹ پتہ نہیں اب یہاں کوئت میں ہوتے کہ نہیں ہوتے سیرا میں تو چلتی کیسا بوجھ لاتے ہیں کہ اونٹ کو بوجھل کر دینا بوجھل کر دینا واک کرنا تو اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل کو ایک تشبیح دی ہے ایک سواری سے ایک اونٹ سے اونٹ سمجھ سمجھ لیں لیں یا کوئی سواری اور ایمان کو تشبیح دی ہے وزن سے سے اور بوجھ کہ جیسے سواری وزن اٹھا کے ہاں پر ہی ہوتی ہے ہاں پر ہی ہوتی ایسے ابو بکر کا ایمان اس کے دل پہ اتنے اتنا وزن رکھتا ہے کہ ابو بکر کا دل بھی اس کو اٹھانے میں بوجھ محسوس کر رہا ہے بوجھ یہ ہے تو ہم بھی میرے بھائیو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پر ایمان کا ایسا بوجھ پڑے کہ ہمارا دل بھی ہانپنے لگے اس کو اٹھا کر تو پھر یہ اللہ کے عرش سے زیادہ روشن ہو جائے اور اللہ کی تجلیات کا مظہر ہو جائے گا اور عرش سے زیادہ اس کو وسعت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ نہیں آتا لیکن یہ دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو تبلیغ وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے یہ ایمان اور یہ اعمال کا یقین دل میں اترتا ہے جس پر انسان کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں لگ رہی ہے تو اس کے آنے کا راستہ ہے ہجرت گھروں سے نکلا جائے اور پھر ایمان کی دعوت دی جائے اور ایمان کی محفلوں کو قائم کیا جائے مسجدوں کو مرکز بنایا جائے ٹھہرنے کی جگہ مسجدیں ہوں کام سے فارغ ہوئے تو مسجد کی دوڑ لگائی جائے مسجد کا عادی بنا جائے اور جو مسجد کے عادی ہو جاتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کا حال پوچھتے ہیں کسی ضرورت میں ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں دعائیں کریں تو فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں تو بھائیو پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے اس پروگرام کے تحت یہ محنت ہے یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہم بس اپنے ذاتی طور پر دین پہ چلنے والے بن جائیں پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے اور ان کا رخ اللہ کی طرف چلا جائے یقین کو یقین سے ٹکرانا ہے پوری دنیا کا یقین بنا ہوا ہے کہ مال سے کام سے کام مت ہم اس یقین کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے کام مت اور اعمال اس کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی اس کا ذریعہ ہے اس یقین کا جب ایک مجموعہ بن جائے گا تو پھر یہ دو یقین آپس میں ٹکرائیں گے ایک اللہ والا یقین ایک ایٹم والا یقین پھر جن کے پاس اللہ والا یقین ہوگا وہی غالباً السلام تلاش میں ان کے ساتھی نکلے تو دیکھا تو تبریہ تبریہ یہ جو اردن میں ہے اور کچھ اب اسرائیل کے پاس ہے اس پر اوپر پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں بنی دو موجوں کے ساتھ تو ان کے حواری بڑے حیران ہوئے ایک نے کہا میں بھی آ جاؤں میں بھی آ جاؤں آپ نے کہا آ جاؤ جو اندر گیا چند قدم آ گیا تو گڑپ گیا اندر کھیلنے کا میں تو ڈوب گیا تو اب نے ارشاد فرمایا ہاتھ ہاتھ اوپر کرو تو ہاتھ کیا عیسی علیہ السلام نے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کناولنی یدا کیا قصیر الایمان اے تھوڑے ایمان والے ہاتھ پکڑو یوں اپنے ساتھ چلا لیا پھر ارشاد فرمایا لو کان لبن آدم حبت شعیر من الیقین مشاء الماء اگر اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل میں اللہ کا یقین ہو تو میری طرح پانی پہ چل سکتا ہے کتنا یقین بھائی جو جو کا دانا اور ابھی ایک بات بڑے زمانے کے بعد یاد آئی ابن ابھی دنیا رحمت اللہ کی کہ ماں خوش ناسک شیخ من وما نزل من السماء شيء اقل من اليقين کہ دو چیزیں دنیا کی منڈی میں بہت تھوڑی ہیں بہت تھوڑی ہیں ایک یقین اور ایک اچھے اخلاق حلم حلم کا لفظ تھوڑا وسیع معنی پر ہے تو اس کو اپنی اپنی اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو وہ اخلاق تو کہ یہ دو چیزیں بڑی تھوڑی آسمان سے آئی ہیں یقین اور حل اخلاق کے لیے تو اگر ایک چو کے دانے کے برابر بھی یقین مل گیا تو پانی بھی راستہ نہیں روک سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو سے کا کوئی دسواں حصہ آ گیا تو یہ حرام سے نکل جائیں گے شیطان سے نکل جائیں گے پانی پہ چلنے کی ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنا دی ہیں اور نہ ہم کوئی شوبا دکھانا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا اپنا کام بنائے تو اگر جو کا کوئی دسواں بیسواں حصہ بھی آ گیا کویت والوں کے پاس یقین کا اور آپ کے پاس تو کویت والے آپ کے پیچھے چلیں گے آپ نے ان کے پیچھے چلیں گے آپ کو کہیں گے ہم سے پاسپورٹ بھی بنوا لو یہاں کی جنسیت بھی لے لو بس آپ کویت چھوڑ کے نہ جاؤ کے پیچھے ہیں ان سے ہونا دل سے نکالتے ہیں ان سے نہیں ہے یہ ہمارے رب نہیں ہے یہ دل سے نکالیں ان کی حیبت کو دل سے نکالیں ان کے روپ کو دل سے نکالیں وہ تبھی ہوگا جب بڑے کا روپ دل میں آئے گا آپ نے دیکھا نہیں تھانے دار بڑا پوچھوں پہ تاؤ دے رہا ہوتا ہے اور جب ایس بھی آتا ہے تو ایک دم اس کی مچھے نیچے ہو ہے رب کیوں ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو بڑے تاؤ دکھا رہے ہیں اگر آپ ان کے سامنے اللہ کو لیں تو بھائی یہ بکری ہو جائیں گے بالکل اپنے دل سے کوئت سے ہونا دل سے نکال دیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ ہی سے مخلوق سے نہیں ہوتا اللہ ہی ہے اللہ اللہ اللہ کرتے کرتے کرتے خون میں دل میں دماغ میں رگ رگ میں اللہ اللہ اللہ ہر آپ کے خون کہہ کے قطرہ اللہ پکارنے لگے بس پھر آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا آپ کا روپ چھا جائے گا حیبت تاری ہو جائے گی پھاڑ کھانے والے درندے بھی آپ کے قدموں میں آ پڑے ابو الحسن زاہد کو بن تولون نے شیر کے سامنے ڈال دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے شیر کے سامنے اس انہوں نے کوئی اس کو ٹوکا تھا تو اس نے مجمع کٹھا کیا بھائی دیکھو بادشاہوں کو ٹوکنے والے کا انجام شیر جو آیا چھپٹا مارنے آگے جو نظر پڑی تو بالکل بلی بن گیا اور آ کر پاؤں کی طرف بیٹھ کے پاؤں چاٹ لیا پاؤں کے تلوے چاٹ شیر قریب ہی آئے تو آدمی کی سنسنی دوڑ جاتی ہے پیچھے پاؤں چاٹ رہا ہو کیا حال ہوگا ان کا تو وہ ڈر گیا اس نے خیر چھوڑ دیا معافی مانگی لوگوں نے پوچھا حضرت جب آپ کو پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہنے کہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں آپ ہیں کہ نہ پاک چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو خونخار جانور ہیں شیر ہے بھیڑیا ہے سیتا ہے ان کا چھوٹا ناپاک ہے بازوں کے نزدیک پاک ہے تو کہنے کا میں اس میں غور کر رہا تھا کہ اب میرے پاؤں پاک ہیں کہ ہیں جیسے بلی پاؤں چوٹ رہے تو شیر بلی بن جائیں گے اگر اللہ ہمارے دلوں میں آئے تو بھائی اس کی آپ حضرات نیت کریں سارے ہیں چار مہینے چلا اس کو ایک خالی ذہن سازی کیا ہے چار مہینے میں روزانہ روزانہ اس یقین کو دل میں اتارنے کی نیت کر کے آپ وقت دیا کریں